حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں ایک غزبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تم اپنا یہ اونٹ مجھے ایک دینار کے عوض فروخت کرتے ہو اللہ تمہاری معفرت کرے گا میں نے کہا اللہ کے رسول جب میں مدینے پہنچ جاؤں گا تو یہ اونٹ آپ کا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسے میرے ہاتھ دو دینار کے عوض فروخت کرتے ہو اللہ تمہاری مغفرت کرے گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک ایک دینار کا اضافہ فرماتے رہے اور ہر دینار کے اضافے کے ساتھ فرماتے اللہ تمہاری مغفرت کرے گا حتیٰ کہ بیس دینار تک پہنچ گئے جب میں مدینہ منورہ پہنچ گیا تو میں نے اس اونٹ کو اس کے سر سے پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اسے مال غنیمت میں سے بیس دینار دے دو رقم کی ادائیگی کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا اپنا اونٹ لے لو اور اسے اپنے گھر لے جاؤ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو پانچ